بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیاد پرستی ہمیں بنیاد پرستوں سے خطرہ ہے بنیاد پرست عالمی امن کے لیے خطرناک ہیں ہمیں بنیاد پرستوں کے خلاف کوشش کرنی چاہیے اسلام میں بنیاد پرستی کا کوئی تصور نہیں اگر بنیاد پرستی کے سیلاب کو نہ روکا گیا تو کوئی بھی اس کی زد سے نہیں بچ سکے گا یہ وہ خبریں اور سرخیاں ہیں جو دنیا بھر کے اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہیں قاہرہ سے واشنگٹن واشنگٹن سے لندن لندن سے پیرس خصوصی پروازوں پر خصوصی لوگ صرف بنیاد پرستوں کے کلا کما کے لیے فضا سے زمین اور زمین سے فضا تک اڑ رہے ہیں ہر طرف خوف تاری ہے بڑے بڑے مفکروں کی عقلیں سوچ سوچ کر معاف ہو چکی ہیں جذبہ جہاں بانی اور شوق جہاگیری رکھنے والے سورما بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں زلزلہ آ رہا ہے ریڈ ہاؤس تو پہلے ہی زمین بوسی کے مزے لوٹ رہا ہے عیسائیوں کے پوپ پال اور اس کے پالتو سب کے سب پریشان ہیں اسحاق شمیر کے بعد اسحاق رابین کے عزائم بھی خواب بننے کو ہیں حسنی مبارک کی نیند اڑ گئی ہے شام کا تاغوت حافظ الاسد لرزہ برندام ہے ابو ضیاف بنیاد پرستی مٹاتے مٹاتے مٹ گیا اور تو اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے حکمران بھی بنیاد پرستی کے سیلاب کو روکنے کے لیے ریت کے بند باندھنا شروع ہو گئے ہیں مصر کے مفتی حضرات نے بنیاد پرستی کو حرام لکھ دیا ہے ہر اسلامی ملک کی غیر اسلامی سرکار اپنے سرکاری علمی کارندوں سے اسی قسم کے فتوے لے رہے ہیں اور یہ سرکاری کارندے قرآن و سنت میں سے قرآن و سنت کے عاشقین کے خلاف مواد جمع کرنے میں مشغول ہیں لیکن وہ بھول چکے ہیں یا بھولنے پر مجبور ہیں کہ بنیاد پرستی کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے ان مذکورہ بالا حالات کو دیکھ کر ہر آدمی اس تجسس اور تفشیش میں ہے کہ بنیاد پرست کی اصطلاح کا مقصد کیا ہے اور پوری دنیا اس کے خاتمے کے لیے کیوں کوشاں ہیں سرسری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیاد پرستی کی یہ اصطلاح خالصتاً مسلمانوں پر استعمال کی جا رہی جو شدت کے ساتھ اپنے اس مطالبے پر قائم ہیں کہ اسلامی ملکوں میں اسلام کی بالادستی ہونی چاہیے اور ان کا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بہرحال خاتمہ ہونا چاہیے مثلاً الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ جو الجزائر کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور موجودہ جمہوری نظام کے مطابق اسے الجزائر پر حکومت کرنے کا سو فیصد حق حاصل ہے کو بنیاد پرست کہا جا رہا ہے مصر میں تنظیم الجہاد اور الجماعت الاسلامیہ کو اور افغانستان میں ان افغان رہنماؤں کو جو اسلامی طرز حکومت کے علم بردار ہیں بنیاد پرست کے لقب سے نوازا جاتا ہے اسی طرح شام لبنان اور فلسطین کے وہ اسلامی پارٹیاں جو خود مسلمان ہیں اور اسلام سے محبت رکھتی ہیں صرف انہی کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے جب کہ سربیا کے عیسائی گنڈے جو مسلمانوں کی لاشوں تک کو معاف نہیں کرتے اور وہ ہندو بھیڑیے جنہیں دیکھ کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے ان کو بنیاد پرست نہیں کہا جاتا اب اگر بنیاد پرستی کے معنی اسلحہ پرستی ہے تو پھر اسلحے کی دوڑ میں جو جتنا آگے ہو وہ اتنا ہی بڑا بنیاد پرست کہلانا چاہیے مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ سینکڑوں ایٹمی پلانٹ چلانے والے تو امن پسند اور جمہوریت کے چیمپئن ہیں مگر بوتل میں پیٹرول اور صابن سے بم بنانے والے بنیاد پرست کہلائے جا رہے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صرف اسلحہ پرستی اور اسلحہ پسندی کو بنیاد پرستی نہیں کہا جاتا وگرنہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا بنیاد پرست دہشت گرد اور انتہا پسند ملک ہونا چاہیے اور اگر یہ کہا جائے کہ بنیاد پرستی مذہب پرستی کو کہتے ہیں تو پھر جنونی یہودی مذہبی عیسائی اور مذہبی بدھ مت دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں مگر انہیں کسی بھی کتاب میں بنیاد پرست اور دہشت گرد کے نام سے یاد نہیں کیا گیا اور اگر بنیاد پرستی کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چھوٹا ملک ایٹمی اسلحہ بنائے تو وہ بنیاد پرست کہلائے گا تو یہ تعریف بھی درست نہیں کیونکہ اسرائیل جو ملک تو کجا صوبہ کہلانے کے قابل نہیں ہے وہ درجنوں ایٹمی دھماکے کر چکا ہے اور بیسیوں ایٹم بم بنا چکا ہے لیکن آج تک اسے بنیاد پرست کا لقب نہیں دیا گیا اگر بنیاد پرستی کے معنی مذہب کے لیے اسلحہ کا استعمال ہے تو یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے لیے اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں جنوبی سوڈان میں چالیس سال تک عیسائی جنونی ہتھیار اٹھائے رہے مگر انہیں بنیاد پرست نہیں کہا گیا اور جب جنرل عمر بشیر نے ان عیسائیوں کو تھوڑا سبق سکھلایا اور سوڈان کے جنوبی حصے کو عیسائیوں کی ریشہ دوانیوں سے پاک کیا تو جنرل عمر بشیر بنیاد پرست بن گئے اس واقعے سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب کے نام پر اسلحہ اٹھانے والوں کو جو ختم کرے گا وہ بنیاد پرست ہوگا مگر جن علاقوں میں اسلام کے نام پر مسلمانوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہاں ان کو ختم کرنے والوں کو بنیاد پرست نہیں امن اور جمہوریت پسند کہا جاتا ہے اب رہ سہ کر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں جو قدم بھی اٹھایا جائے گا وہ بنیاد پرستی ہوگا بشرطے کہ وہ قدم استقامت اور مضبوطی کے ساتھ اٹھایا جائے اور قدم اٹھانے والوں کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی ہو تو معلوم یہ ہوا کہ بنیاد پرستی کے دو عناصر ہیں